الحمد لله سبحان الله میزبان موضوع سلامی السلام علیکم ربی اول شریف کا اختتام ربی الفانی شریف کی گیارہ یعنی دن دسواں رات یادیں محدث شکر الفظ رحمہ اللہ بیان مطابق نبی رضی اللہ تعالی عنہ وشال شریف کا دن ہے بڑی گیارہ شریف کے لوگ جناب کے سامنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء کی نبوت اللہ تعالی کلندر اقبال رحم اللہ دے شہر مبارک دے قرب و جواب کا جلسہ ہے انہوں نے کلام شریف چند اشعار پیش کر کے پھر میں موضوع کی طرف آنا ہو اگر مارکا یار اسی مناسبت دونوں کا ذکر خیر اکٹھے کرنے لگا آپس رشتے دار خالہ دار بیان فرمایا ہے کہ جس کو صاف پتہ لگ ہے اعتراض دے من

یا حکم بمانا فیصلہ حق دا حقیقت دا جڑا کسے کول زندگی گزارن تو بعد تجربات تو بعد بھی ہو سکتا ہے نہ آوے اللہ تعالی دے نبی نو بچپنے پیدائشی طور سے عطا ہویا ہوتا ہے توجہ اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ روحان دی عمر چھوٹی وڈی نہیں آ سکتی عمر جدو اصا چھوٹی وڈی آنے ہاں اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جدو جسم چاہیے نا اس تو بعد جڑا وقت ہے اس لحاظ نال چھوٹی یا وڈی ورنہ روح دے لحاظ نال ویکھیا جاوے تے چھوٹی وڈی نہیں کہہ سکتے روح دے لحاظ نال سب تو بڑے صرف پاک نبی کیونکہ آپ کی روح شریف پہلو پیدا ہوئی سبحان اللہ پھر امبے علیہ السلام دی ارواح طیبہ اگر انہوں آخیا جائے باقی اروا تو مقدم نہیں تو تمام اروا برابر پیدا ہوئی ہیں برابر کافر کی مومن کی روحاں پہلو پیدا ہوئی ہیں جس میں چان کے عمر بنتی پی کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہوں فرق ایسا ہے جس لیے آما کی روح تاری ساری جسم چاہتی ہے نا اس لیے بے عقل بن فرق ایسا ہوتا ہے نبی دی روح جسم جان کے بے عقل نہیں رہتی جی عقل اللہ نے روح نو دیتی ہوتی ہے اسی طرح ہی جسم جان تو بعد محفوظ رہتی ہے تا کر کے فرمایا آتا ہی نہ حکمت سبیا سبحان اللہ سبحان اللہ سیا گلا چالیا سال پنجاں سٹا تو بعد کسے بڑے ہی سیانے دے منہ جا نکل دیا نے اس تو کئی گنا وقت سیا گلا اللہ تعالی دے نبیاں تو پاک کاملین غوث پاک ورگے ولیاں تو وہ بچپنے چ نکل لگ یعنی انہوں دیا روح مبارک دی تکلیف ہی ایسی ہوں کہ کیا جسم دا پردا انہوں دے اگے پردا بنتا نہیں سبحان اللہ سڈے کے ساڈا روح آئی یہ پردا بن گیا مقید ہوئی پابند ہوئی ایسی کہ وہ خدا داد دیا شانا روح نو جڑیاں جڑا یعنی کسب نے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اس اندر ایک ذاتی استعداد اور صلاحیت روح دے اندر ہاں روح جڑی ہے یہ کمالات نال ہوں اللہ تعالی جدو پیدا فرمایا اس لئے فرق یہ نہ ہوتا ہے کہ جسم جان تو بعد کئی روحاں اس کمال نو اللہ تعالی کے دتی اس شان نو اس نعمت اور احسان نو محفوظ رکھ دیا اسی طرح کئی گواہ بہن جیڑیاں گواہ بہن انہوں چیتے کراؤ واسطے نبی نے نبی نیو کرو

سلام علیکم وعلیکم السلام یا حرم بن حیان وہ حیران ہو گئے بھائی پہلی ملاقات سے نام نام میں یاد ہے انہوں نے آخر حضور نام میں آج کا ملنا تمہیں پر تو بول بھی گیا میرے تو عالم ارواز یاد ہے ہسپتال شریف میں کوئی دربار شروع کرنا چاہیے نے بارے محدثین اور علماء کے اتفاق ہے اولیاء کے اتفاق ہے عرب اجم کا قبر ہو تریا کو مجرب دعا قبول ہونے اور مشکل حل کراستے انہوں دی قبر شریف تریاق کے مجرب یہ آپ بندے گلا نہیں لکھیاں بندے گلا لکھا جنہوں نے نام سن کے ہر طبقہ سر سٹ جاتا مطلب محدث رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث فی اثر امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اپنی سندا نال روایت نقل فرمائی بڑے ہی بزرگوں کو کہ معروف کر کے بھی قبر شریف تریا سے مجرد وہ معروف کر کے فرماندن میں جس دن اللہ تعالی میری روح پیدا فرمائی اس دن تو لے کے اپنے مریدا نو نگاہ رکھے جس نے روح جس جسم آ گئی ہے میں مڑ بھی نگاہ رکھے تربیت بھی کرتا لگا ہے

سونے نبی فرمایا وہ لشکر ہے ہے جڑا آپس دے اندر کٹھا شیخ اکبر حدیث شریف آیا کہ جڑے اتنے رل گئے وہ بہلی بن گئے جڑے اتنے وکھرے ہوئے وہ وہ اتنے اتنے ہو ہو گئے گئے گئے دشمن بن بن کہ فرمایا اتے پیدا کی جدو روح جنہ کے منہ شریف آپس سے جڑے جڑے سامنے ہوئے کانڈ کر کے کھڑے سن وہ اتنے مخالف ہو گئے ایک ہے یہ دوسرا بھی تھا جس اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق مٹھ لئیے بابے آدم علیہ السلام کی کن شریف ساری نسل کڑھ کے دریا کے برابر سامنے چ رکھی الگ تو میرے کو آلو بلا یہ دوسرا میساک ہے اس سے پہلے ایک میساک ہو چکا اس لیے حال نہیں سن بنی یہ نہیں سن بنے اسی نبیا دیا روحان لا پہلا خل اللہ میسا کا نبی جینا نا نماز ہے تو کم من کتابوں حکم شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ دوسرا میساک یہ ذریا کی شکل سی نبیا کا پہلا میساک ہوا ہے اور اس میساک تو پہلو روح محمدی پیدا ہوئی سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی تو ہوں امبیا مسلم قربان جاوا وہ چیتا کراؤ والے لہذا انہوں دے بچپنے دے حالات نو اپنے ہون بھی قیاس نہیں کرنا ہاں سمجھ بیٹھو ساڈا سال دا بیٹھا وہ بچہ نکاح جا ماریا جائے گا گل سبحان اللہ شہر ہاں، شاہ فرماندہ بزرگ

گھٹ نقش قرآن الحکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تا فرمان اللہ فرمان جل شان وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سبحان الله یا پر سلام ہے کدو جدو پیدا ہوئے تھو تو ویو ما یوگا تو ہری جس دن معاشر کے میدان زندہ اٹھیں گے تین آواز اللہ فرما دے سلامتی ہے معلوم ہوا جی بچپنے کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا اسی حال کے اندر رہے اللہ اس نے اگر بچپنے جا کے اکل چ کمی آ تو پھر سلامتی نہیں اللہ فرما دے تین ہال جمیا جدو وفات ہوئی تا بھی جب اٹھے گا مطلب یہ نکلیا جہیا لے کے ہمیشہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ

اللہ بے شک میں اللہ دا بندہ ہوں ایڈا عجیب دا بچپنے چھولے اللہ دا بندہ ہاں، یہ رات چھوٹے میں اللہ دا بندہ ہاں پتر نہیں جنا پتر آخر غلطی دے ہو گے میں پہلو ہی پہ دس اندر میں اللہ دا بندہ ہاں، وا دا بندہ نہیں پیسے دا بندہ نہیں دنیا دا بندہ نہیں بندے دے سیون کیا نے ایک بندگی بندگی خدائی ایک بندی یا بندے قربان جاوا سارے دعوی کرتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں بس ہر بندہ تو ہو جنہوں اللہ آخے میرا بندہ ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ قبر شریف کے اندر گئے نہ گئے آخر دس بار باجی کا منگ لگو گاؤں میں آپ رب کہہ کہہ کے کے پکار پکار چٹھی کر بیٹھا ہوں اج انہیں اچھے پھر بھیج دیتے ہوں ویخر میرا آخر کی فائدہ ان پوچھو تیرا بندہ آیا کہ نہیں یا کرنی دیر سے آواز آئیے یا عاشق عاشق رکھا تھے میں معشوق شواری جا کے تو میرا عاشق ایک کروڑا بارہ گواہی تو بد گواہی دے علیہ السلام جھولے سیانی ایڈی اچی گل میں اللہ دا بندہ اور یہ خالی دعوی دعوی اللہ تصدیق نہیں سی سیکھ رب العالمین جدو رب سونے قرآن نقل فرمایا ہے معلوم ہوا جی حضرت فرما رہے میں اللہ کا بندہ ہوں ہسبی نسبی پاک مت سمجھو میں کسی پنکارا سو نہ میں اللہ کا بندہ ہاں۔ اللہ کا بندہ ہاں، فرمایا مینو اللہ سونے نے کتاب فرمائی اور میں نبی بنایا جنہ کے اگے بیان کرتے ہیں وہ ہکے پکے نے نہ سانو کتاب دستی ہے نہ نبوت پہ اکبر دنیا کا اکبر ایک ہوا شگ امام

پر ایک پتر میری کنڈ دے اندر درد ای میری کنڈ نال کنڈ چلا یہ پتر ہی دین

فنادا قبل نبوت ہی فی وقت عندہ وفی غیر وقت عند الحاضرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے نبی بنایا فرمایا آپ اپنے نزدیک اپنے بے جگ دے نبی نہیں سن جگ ویکد بچہ ہے میں معلوم ہوا کسی نبی نبی ہوتے یہ ضروری نہیں جگ جانے رہے وہ نہ جانے نبی آپ آپ جانے یا نبی رب جانے تاکہ عقیدے کی گل کرا گا پوری پکی ثابت ہو لأنه لا بد له في في وقت رسالته أن يعلم بنبوته كما جرت عادة الله الأنبياء قبله فرمایا جتنے نبی سارے اللہ عادت ہوئی رہی ہے سارے واسطے کہ انہوں نے اپنی نبوت دے وقت نبوت دا علم ہوتا ہے ہوتے نے میں نبی ہاں السلام بچپنے سن عیسا علیہ السلام دعوا خود زبان نالایا واجہ نبی آ اگر اس وقت نبی نہ ہوں جھوٹ بننا سی فرمایا حاضرین نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے وہ خود جانتے تھے میں نبی ہوں وہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوے وہ بھاوے چاری سال سے جاگی جانے نہ جانے ماشاءاللہ زبردست نبی جانتا ہو میں نبی دعوا حال فرماتے اور کون تو نبی دعویٰ محبت کروا کتنے وہ جھولے میں فرماتے ہیں یہ چالیس سال کے بعد فرماتے ہیں اور لیکن چلے صحیح روایت کے الفاظ میں وہ پڑھنا روایت کی لفظ سبحان اللہ کون کو بین سبحان سبحان اللہ اللہ روایت بے مانا سرا جی، جی۔ مشہور ہوا ہے کون تو نبی آدم بین والتین مراد ہے مال ایک مانا ایک مطلب ایک پتلا تیار ہو رہا سی میں اس تو انسان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ یہ فرمانے تو موجود میں موجود معلوم ادھر سن سن سن کے جا جانتے ویختے اپنی نبوت چھپائی رکھے چالیا سال تو بعد آن کے بیان کیا بیان چالی سال تو بعد تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دیکھو قرآن دی نس نس نس اذا خل الله ميثاق النبي لما

سارے آپ ریت سارے ایک میں صرف کیل جائے

اس دے اندر جدو اللہ تعالی فرما رہا میں کتاب تے حکمت دیا گا ہر کسی پتا نہ لگیا کہ میں نبوت کیا ہے اختصاص و اللہ کا چناؤ چناؤ خاص کر لینا اپنے کام کے لیے آخر نبوت اختصاص الہی ہے یہ اور جس وقت نبیا نو کٹھا جی گل کیا کرتا ہے وہ نبیو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے اس کی وہ رسول موسم آئے وہ رسول موسم آئے سروس تنقید کی نہیں بنا تعظیم کی وہ رسول معظم آئے دسو ایک کیا ہوں خطاب سارے اللہ تو گرم دیکھو یہاں اختصاص نہیں سبحان اللہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام کرے تو وہ نبی بن جائے وہاں بھیجو تو نبی بن جنا ہلے جی جی وہ تو شہر کی مکھی کی طرف بھی وہی کر دیتا ہے ابو جہل ورگے سارے کٹھے کر کے اس نے پوچھتا ہے لگتا میں رب حکم کی گل ہے میں تو رب نہیں ہوں ہوں کیوں آخے گا کہ ابو جہل نبی بن گیا نہ

دیا اللہ تسلیم فرمایا حکمت کبھی کسی چوڑے میں آخیا کسی چالیس سالوں بعد آخیا پر بولیا انجنا چولہے والا بھی نہیں بول سکے میرے نبی بنایا یہ فرما نے میں ادو بھی نبی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اور اگر کوئی بعض متقل کی بات جی وہ یہ لکھتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں وہ فلان لکھتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے ارے بھائی اخبار کی بات کرتے ہیں میں پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب قول دکھا دوں گا قول کی گل نہیں اللہ فرماتا ہے فرمایا ایمان والے پیار والے لوگ ایک گلا ساریا سنتے ہیں پر چلتے وہ مگر نے جی سب تو سونی گل ہو

میں جی بھی ہوں اللہ تعالی نے مبارک بڑا ہے برکت والا بنا ہے باپ تو میں جتنے بھی ہوا گا مینو اللہ تعالی نے مبارک والا برکت والا بڑا مبارک کا مانا ہوں نفا دینے والا نفا ہوتا ہے بہت نفا والا برکت کا مانا کونی مبارک برکت کمانا خیر خیر رحمت خیر دینے ماد اللہ تعالیٰ خیر والا بنایا ہے میں جتنے بھی گا خیر ہوا گا گا جی میں ہوا گا بڑا بلائے برقت آیا گا جی میں شاید پوا گا کسی نے سام برکت میرے اللہ تعالیٰ جس حال جی ہوا گا برکت والا بنایا کر کے جب مبارک کا میں برکت والا بنایا ہے پتا لگ رہا ہے میرے جس حال میں بھی ہوں گا میں برکت والا ہوں توجہ یہ تکلیف نہ حال ہے تاوی برکت والا وا جو صحت کا حال ہے تاوی برکت والا وا یہ مطلب نہ لے رہے میرا پیشاب بھی برکت والا ہے محمد پاک نے ان کی کرا ہوں برکت والا نہ پیشاب کی بو اللہ اللہ اللہ باغ کوئی بدبو نہیں ہے کیا لگی رات پیالے شریف پیشاب مبارک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف حالت سن پیشاب مبارک پیالے فرما کر چھٹیا نے رسی بی بی پاک اس نے چپ کر کے کے پی لیا پانی سمجھ سویرے جب سرکار نے پوچھا کہ پیشاب مبارک پیشاب رکھے چھوڑا کیا اگ پیتی دور میں پی گئی کی اور میں جا جہاز آج بھی آگے سیدی مرشدی یا نبی نبی نبی نبی نبی نبی یا یا یا یا یا سیدی سیدی مرشدی مرشدی سمجھ ارے بھائی کیا نفع دیتے ہیں یہ ارے بھائی کسی سے نہ پوچھو قرآن سے کیا اتنا کہنا کافی نہیں سی کہ مجھے مبارک بنایا

برکت کو باہر میں مسد یہ قرآن سے دہارت ہے وہاں سے مسم جو وہ آج بھی برکت والی ہے نبی کی نظمت آدھوت برکت ہے ارے سارے ساری سال ادب شان مصطفیٰ سیدی سیدی مرشدی مرشدی برشدی برشدی ادا تو بولا نام پتہ پر کشتی سے وہاں آئے گی جب آئے گی اس وقت برکت والا ہوگا ہاں جو سبحان اللہ ایک ہے ثبوت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ثبوت نبوت عطا نبوت ہاں، ہاں۔ نبوت کا ثبوت واحد سے ہوتا ہے لیکن کون سی واحد توجہ دا ایک ہے ثبوت نبوت ایک ہے استمرار نبوت ایک ہے نزول واحد ایک ہے استمرار واحد یہ نزول اور استمرار میں فرق نہیں کرتے یار کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نبوت دا ثبوت ہو جاندا ہے اتنے نال کہ اللہ اختصاص اس پہلے بتایا تو میرا نبی ہے میرا نبی ہے چناؤ ہو ٹھیک ہے نبوت کو ثبوت ہو اس اختصاص کے ساتھ اب استمرار نبوت اب یہ پہلی وہی ہے یہ نزول بھائی نظول اتری کس طرح دی خطاب فرمایا تو میرا نبی چناؤ ٹھیک ہے تو میرا نبی یہ نزول کے ساتھ ثبوت نبوت ہو اب استمرار نبوت کس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ استمرار واحد کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ثبوت نبوت وحی کے ساتھ ہوگا اور وحی اختصاصی ہوگی جی. کیونکہ پہلے دس چکیا وہاں کئی قسم دی ہو تو مکھی والی بھی پی ہوتی ہے نا سبحان اللہ اوہا ربو کا نحل ہے لیکن نبوت دا استعمال دوام ہمیشگی اس واسطے استمرار وہ ضروری نہیں کہ وہ مسلسل آتی رہے تو نبی رہے گا اللہ سبحان اللہ اگر منقطع ہو جائے تو نبی نہیں رہے گا یہ جہالت ہے سبحان اللہ بے شک بے شک سمجھ لو جس کسی نو وزیر مشیر بنایا جاتا ہے کہ وہ عہدہ دتا جاتا ہے اس لیے انہوں پروانہ ابتدان دتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ روزانہ پروانہ نئے سے نیا آنا ضروری ہے تو اس کی بے وقوف

جب اللہ پہلے پیار فرما در نبوت ثابت ہو گئی ہوں مال سبو کے نبوت واسطے حماقت شرط قرار دینا نہ ہوں ہمیشہ واسطے آوے آوے کدی نہ آوے نبی نبی رہتا ہے تک اللہ معذول نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبوت عطا کر کے معذول کی صحیح نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی سن

پتا لگا مبارک آخر نفا آخر جدو ایک گل ہے ہر نبی نفا دن والا ہوں نفا دے گا سمجھو جہاں نفا دے گا دکھ مصیبت ٹالنا بھی وہ ضروری ہے جب نفا دے گا اس نے ضرور مصیبت چلے گی دکھ چلے گا لہٰذا کافی اور بڑا اللہ یہ دوں کی دتا ہے وہ کی ہے بات ہے قرآن نکال دو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے قرآن ایک ایسا جو کسی ولی کے لیے کرامت نہیں بن سکتا ولی آ کے آج نواں قرآن ہے سبحان اللہ اللہ اللہ اکبر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تم کرنے والا آپ بھی کرتے لیکن کوئی دعویٰ کرے تو منیا نہیں حضرت عیسیٰ کو جی تو ثابت کر دے چل باقی بردے کرنے یہ برکت برگر بنایا وہ آخے میرا قدم وہ سارے بلیاں مان لے انکار نہ کریں اس واسطے کہ کوئی بڑی بات نہیں جب یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں تو ولی بھی دعویٰ کر سکتا ہے فرق اتنا ہے یا ہمارا اللہ کا

تو تو باہر باہر آئے آئے مستی میں

اللہ نبی کی زندگی ہمیشہ تمہار عبادت بھی ہمیشہ عبادت ہمیشہ اللہ اللہ اللہ اللہ لہذا یہ کوئی کہہ سکتا نماز پڑھی نہ زکات دی جھولے میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور سارے بھی سلا تھے اور زکات معدوم تو ہے کیا یہ اس وقت زندہ تھے نہ کرنا نماز پڑھی نہ زکات دی ارے بھائی یہاں نماز اور زکات سے مراد عبادت ہے اور حضرت نبی جب وہ اس وقت بول رہے ہیں یہ جتنے بول رہے ہیں ہر ہر صحیح عبادت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بڑی وڈی عبادت اگلی یعنی میرا سلوک کرنے والا احسان کرنے والا اپنی والدہ آپ پہ ہے پاک دامنی سکتی گواہی کیا دینا کرنا بڑی دے اللہ اللہ کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پھر نماز ایسی جڑی ہمیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرنم پہ والد ہے میں اللہ تعالی نے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

نہیں سبحان اللہ

انہیں احمد کی واقعہ ہے کیا بہت ہی تعریف لگ کرتے سن حضرت لگ پائے ہوں یہ احمد اس میں تفضیل کا سیگا سب سے زیادہ حمد کرنے والا جبریل سے تمام ملائکہ سے تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے احمد زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کیوں اس لیے کہ کوئی زبان نال کرن گے یہ سر تو پیروں تک ہم ہی ہم ہے وہ کیویں حمد ہے یا جب ہر کسی تعریف کرنی ہے وہ چاند کی طرفوں سمجھی جانی ہے یہاں تمہیں دیکھنے میں عشا نظر آتے ہیں حقیقت میں محمد وہ حمد کر رہا ہے جو جو کچھ کسی نو ہے سبحان اللہ لا جس کو ملا اس سے ملا ارے لا لابش

سبحان اللہ لیکن پاک محمد اللہ سبحان اللہ ملا مو سے پاکار سبحان اللہ سبحان لائی بولے بولے

سو کھا بیٹھا ہاں۔ جدید مستامی نارو جیلانی اچر جی نہ اچے ہون تے میری طلاق بجیا کدی کسی کو کدی کسی اور کسی مسئلہ حل نہیں کیتا کون کون فیصلہ کرے فیصلے نے بولا ہی اچھا ہے پیر بنگالی فرماتے سن غلاموں او بیلیو فرمایا میرے مریدو اگر میرا پوچھنا ہوے نا تے قبر اس منکر نکیر تو پوچھا جائے عبد القادر کون محمد پاک دے بارے پوچھا جاتا ہے سبحان اللہ کون

سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ کر کے کے آپ افراد افراد بھی بھی بھی نے نے کتب کتب کتب سب سب تو تو وڈے فرد کہتے ہیں ہیں ہوتا ہے نا نا ہوتے انہوں کا حکم نہیں چلتا اللہ لیکن آپ ایسے کتب نے اور فرد بھی ہیں جنہوں افراد سے بھی حکم چلتا ہے لیکن سوائے صحابہ تو کافی اللہ اللہ اللہ تیرے پیارے تیرے کول ٹھنڈک کی نہیں ہوئی سبحان اللہ اللہ اس شخص کو سند معروف نہ آمین آمین آمین مصطفیٰ سلام سلام مصطفیٰ جان پہلا جانا بس میں ہدایت جس کی ممبر بنی کی ممبر بنی گزل اولیاء اس قدم کی کرامت پھیلا مصطفیٰ جانا سلام آمین